بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من بني وإذ أخذنا من وَأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ محترم سامعین بزرگان دین اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسان کو اللہ تعالی نے زبان عطا کیا ہے الم نج اللہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں ولسان اور ہم نے انسان کو زبان دی ہے وشفتعین اور زبان کو دو اونٹوں کے ذریعے ہم نے گھیر دیا ہے یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اسی نظمان کے ذریعے انسان اپنے تمام انسانی بھائیوں تک یا تمام مخلوقات تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے انسان کے دل و دماغ شعور میں جو باتیں ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہے اسی زبان کے ذریعے انسان اپنے شعور کو غیروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے دل کے اندر جتنی باتیں اس کے آتی ہیں ان تمام باتوں کا اظہار بھی انسان صرف زبان کے ذریعے کرتا ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر زبان کو اپنی بڑی نعمتوں سے نعمتیں قرار دیا ہے بلکہ اسی پوری انسانی زندگی میں نجات اور ہلاکت اور بربادی کا <clears throat> ہلاکت اور بربادی کا سارا دار و مدار اللہ رب العالمین نے میرے بھائی و زبان پر رکھا ہے انسان اگر اپنی زبان کو درست کرے تو بڑا اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے لو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں کے نگاہ میں بھی اور رب العالمین کے نگاہ میں بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے اور اسی زبان کی اگر اصلاح نہ کر سکے تو اسی زبان سے جو زبان سے کلمات ادا کرتا ہے انہی کلمات کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں بھی ڈال دیتا ہے اس حدیث پر ذرا غور کریں جس کو امام بخاری اور مسلم رہ اللہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماتے ہیں ولا ولا يلقي لها بالا انسان اپنی زبان سے کلمہ کہہ جاتا ہے ایک جملہ ادا کر دیتا ہے اور اس کا اپنے دماغ اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ اس نے کتنی اچھی یا کتنی بڑی بات کہہ دی ہے اس کو خیال بھی نہیں رہتا اور زبان سے ایسی بات ادا کر دیتا ہے کہ یرفع اللہ فی الجنت لہو درجات او کما کا سا اسی ایک کرنے کی برکت سے اللہ تعالی جنت میں اس مومن کے ہزاروں درجات بلند کر دیتے ہیں اس کے برخلاف وہ ان رج لالا کا کل بل لا کی لہا بالن خریفا او کما کارا رہتا سام اور بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ استعمال کر دیتا ہے ایسی بات بول دیتا ہے اتنی خراب اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ وہ ناراض کرنے والا جملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں اتنا ناپسندیدہ کلمہ ہوتا ہے کہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جی ہا نار سبڑی نہ رب العالمین اسی ایک جملے کی نحوست سے ناراض ہو کر کے اس انسان کو جہنم کے ایسے گڈھے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس جہنم کے گڈھے میں اتنا گہرا گڈھا ہے وہ اوپر سے چھوڑا جائے تو کم سے کم ستر سال اس کو گڈھے میں پہنچنے کے لیے چاہیے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ما جب سے دو مین ہی اے میرے بندو اچھی طرح سے ہوشیار رہنا یہ زبان ایسی معمولی چیز نہیں ہے رقيب عتيد اس زبان سے انسان جو کچھ ادا کرتا ہے جو بات منہ سے باہر آ گئی لدئی ہی رقی کرام کاتبین اس کی اس بات کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں نوٹ کر لیا کرتے ہیں انسان اس زبان سے کیا کہا ہے یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن مرد مومن کے نام امان جب سامنے رکھے جائیں گے اور ایک انسان اپنے نام امان کو پڑھے گا تو کہے گا ماں لہٰذ عدل لا یغادر در ولا شہیر الا اللہ صاحب ہائے افسوس میں تو مر چک گیا ہلاک ہوا برباد ہو گیا ہمارا ناش ہو گیا ہم کیا کریں اس نام آمال تو نہ چھوٹے گناہ محفوظ رکھے چھوڑے گئے ہیں نہ بڑے گناہ ہر بات اس میں لکھ لیا ہے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں چھوٹے گنا سے مراد کیا ہے انسان اپنے منہ اپنے زبان سے بلا بجے جو ہنس دیتا ہے تو اس کا ہنسنا بھی اللہ نے ریکارڈ میں درج کر دیا میرے بھائیوں اپنی زبان کو اس لیے ضروری ہے کہ اس زبان سے اچھے کلمات استعمال کیے جائیں وہی بنی میرا فرا لاتا ودون علو و وبل والد احسانہ وما ول مشاکر وقول سے حسنا سورت البکرا کی نمبر تراسی رب العالمین فرماتے ہم نے اے مسلمانوں ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا وعدہ لیا تھا چند باتوں کے پابندی کرنے کا جن باتوں سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ تھی لا تعبدون الا اللہ اللہ تعالیٰ کے راوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا توحید پر عبادت وحد اللہ شریف کی عبادت کا عہد کیا تھا اور وہ بالوالدین احسانہ اور ہم نے عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا وزیل قربا قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنا یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا اور ہم نے کیا وعدہ لیا تھا وقول سے حسنا لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا توحید و عقیم الشرح وہ آت الفا روز نماز توحید رسالت ان والدین کے ساتھ احسان ان بڑے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قول حسن کا دیا لیا تھا کہ وقول النا سے حسنا ہمیشہ لوگوں سے میرے بندوں سے اچھی گفتگو کرنا اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو اچھی گفتگو کرنے کی تو نصیب رہتے فرمائے یہ اچھی گفتگو بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں اور انسان اپنی اچھی زبان اچھی زبان استعمال کر کے اچھا جملہ میٹھی زبان شیریں زبان استعمال کر کے کتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ یہاں بنا لیتا ہے اس کا نعرہ اس حدیث لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام احمد بن ہم امام ابن حبان حضرت امام بخاری رحمت امام رحمان اور امام ترمیدی رحم اللہ جمین ابو مالک علی شریف اور حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ ہو اور بعض دیگر صحابہ کرام سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاپ نایا اے لوگ ان فی جنت غرفن یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها قالوا لمن هي یا رسول اللہ قال لمن علان لمن احسن القرام و والناس نيام او الصلاه والسلام آپ نے اللہ رب العالمین نے ان فی جنت غرفا جنت کے اندر کچھ اتنے عالی شان محل بنائے ہیں اتنا بہترین کمرے اور عالیشان محل بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں ایسے شیش محل ہیں کہ یورا من من جو اس میں داخل ہو گیا اللہ نے وہ عالیشان محل جس مومن کو عطا کر دیا اگر محل میں ہوگا تو دنیا کی دس سب سے چھوٹی جنت جو ہے دنیا کی دس گنا ہوگی نبی نوی فرماتے ہیں بناو اس محل کی ایسی ہوگی اس کے در دیوار میں یہ کمال ہوگا اس جنتی کے ہاتھوں میں یہ قوت ہوگی اس جنت کے محل میں اندر بیٹھے گا تو اپنی اتنی بڑی جنت کو بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ دیکھتا ہوگا سب کچھ اسے نظر آتا ہوگا کوئی چیز اس کی نگاہ سے مکفی نہیں ہوگی اور اگر وہ کہیں باہر چلا گیا اس کمرے اس محل سے باہر چلا گیا ہے پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس کے حور و گلمان اس محل میں کیا کر رہے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے اس کو ایسے نظر آئے گا جیسے اندر رہ کر کے دیکھا کر تھا وہ اتنا عالیشان محل صحابہ کرام نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ بتائیں اتنا عالیشان محل اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیا ہے آپ نے فرمایا چار نیکیاں جو کلمہ گو جو مسلمان وہ چار نیکیاں کر لے گا یہی انہی لوگوں کے لیے یہ عالیشان محل بنایا گیا ہے نمبر ایک لیمن احسن الکلام نمبر دو وہ تام نمبر تین نمبر چار مسلح دل دن سنیا کا پہلا عمل تو یہ ہے کہ لمن احسن الکلام بات کرتا ہے تو اچھی زبان استعمال کرتا ہے واہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ لیکن ہم کیا کہیں گے سیدھی زبان سے یہ نہیں سدھرتے اسی لیے الٹی زبان استعمال کرتے ہیں ارے میرے بھائیوں سیدھی زبان میں اللہ نے جو برکت دی ہے وہ سخت زبانی بد کلامی میں اللہ نے کبھی وہ برکت نہیں دی ہے آپ نے فرمایا چار امال میں سے پہلا عمل یہ من احسن الکلام جو اچھی بات کرے نمبر دو وہ جو غریب مسکین حاجت مندوں کو کھانا کھلائے نمبر تین وہ تاب سیام شیو رمضان کا روبا رہ کر کے استفا نہیں کرتا بلکہ رمضان کے بعد بھی سال میں جتنا ہو سکتا ہے وہ برابر روبا رکھنے کی کوشش کیا کرتا ہے یہ نقلی روزے کا اہتمام شیو رمضان پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے وہ تو فریدہ ہے لیکن نقلی روزوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے آج میں وہ تاب رمضان کے بعد ہی وہ برابر روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ صلاح دل منا سنیا جب دنیا کے سارے بے بے دین یہود میں سارا پارکوں میں گھومنے والے کلبوں میں زندگی گزارنے والے جانوروں کی طرح ایش کرنے والے دھارم موقع کے بجائے رات میں تحجد کی نماز پڑھا کرتا ہے وہ ایمانوں کا طریقہ نہیں اختیار کرتا وہ وہ نہ سارے لوگ مستی کر کے سو رہتے ہیں یہ اٹھ کر کے تحجد کی نماز مشغول رہتا ہے میرے بھائیوں احسن الکلام کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے امام تبرانی امام خرائتی اور دیگر اہل علم نے نقل کیا حضرت حانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ ہو ابو شرح ان کی بڑی مشہور حدیث ہے میرے بھائیوں انسان کو یا اگر اپنی زبان کو اس سے صحیح استعمال کرے اتنا بہترین عمل ہے حسن کلام وقول سے حسنا پر عمل کرنا اور میٹھی زبان استعمال کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی نے واجب کر رکھا ہے کہ میرا بندہ جو حسن کلام استعمال کرے گا ہم نے اپنی ساتھ پر واجب کیا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا انسان اچھی زبان استعمال کر کے تو دیکھے حضرت ابو ہانی بن دن رضی اللہ تعالیٰ رہو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاس میں اپنا وقت لے کر کے آیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزار کر کے جس دن واپس جانے والا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ دلنی علی اللہ عملی یدھ جو کھیلونی الجنتا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں ہم نے نماز سیکھ لیا توحید سیکھ لیا اتباع سنت سمجھ لیا ماں باپ کے حقوق سمجھ لیا ایک عرصے تک آپ کے ساتھ زندگی گزار کر کے آپ کی خدمت میں رہ کر کے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اب آپ سے جدا ہو رہے ہیں آپ کے یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں اپنے وطن اس لیے کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جس عمل جو عمل ہمارے ہم کو جنت میں داخل کر دے نبی ریسا صاحب نے ساتھ نمایا جنت میں داخل اس وقت ہو گئے جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مفرت اور بخشش کر دے اس لیے میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے کہیں گے یار سولہ آپ ضرور بتائیں جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی مفرت ہو جائے تو آپ وہ امن بتائیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور سن لے ان نمجے بات اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک امر جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کا بخشنا اپنے ساتھ واجب کر لیتا ہے ہے ان میں سے دو ہیں نمبر ایک بدل السلام و وہ حسن الکلام دونوں کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے پہلی چیز کیا ہے بدل السلام زیادہ سے زیادہ سلام کرنا جو بھی مسلمان بھائی آیا السلام علیکم لیکن کبھی گڈ مارننگ کرتے کرتے گزر جاؤ گے کبھی یہ مقام نہیں حاصل ہوگا کہیں ایسا نہ ہو good morning good afternoon کہتے ہوئے انہیں بدبختوں کے ساتھ تم بھی پہنچ جاؤ اللہ نے جو شراب تمہارے لیے جنت سے نازل کیا ہے اگر اس کو استعمال کرو گے تجھے اجر و ثواب ہے السلام علیکم نمبر دو وہ حسن الکلام اگر اچھی بات زبان استعمال کرو تمہارے سارے زندگی کی گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرت نے امام ابن حبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی بعملی یوجے بولی یوجے بولی الجن اللہ رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے کوئی ایسی نیکی بتائیں جس نیکی سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر واجب کر لے کہ میرے بندے نے یہ عمل کیا ہے تو میں نے بھی اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کر دوں گا کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے خوش ہو کر کے جنت کا داخل کرنا اپنے ساتھ واجب کر لے تو وہ تین عمل ہے وہ تینوں عمل تم نے اپنا لیا اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیں گے نمبر ایک احسن الکلام نمبر ایک اچھی زبان استعمال کرو نمبر دو اللہ بدل السلام کثرت سے سلام پھیلاؤ نمبر تین وہ حسن الکلام ہمیشہ بات کرو تو اچھی بات کرو سلام کرنا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا آر جس شخص نے یہ تین آمار اپنے اندر پیدا کر لیا اللہ نے اپنی ساتھ پر واجب کر لیا کہ میں اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کروں گا اللہ تعالیٰ اچھی زبان استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بد کلامی بد زبانی سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اکول کو لہٰذا واسطر اللہ من کل دمبی واسو ہوئی گئی الحمد للہ وقفا وسلام الدین اصطفیٰ اما آباد میرے بھائی جس طرح سے بد زبان اچھی زبان میٹھی زبان حسن کلام پیلے کلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا محبوب عمل ہے اسی طرح سے زبانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بدترین گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بدزبانی سے بچائے رسول اللہ علیہ وسلم نشاط نماتے ہیں صبح ہوتے ہی آدم کی اولاد جو صبح کرتی ہے صبح ہوتے ہی جس میں کہ جتنے آزا ہیں کہتے ہیں اے اللہ اکبر ان استقام تھی استقامنا ہم لوگوں نے صبح کر لیا اے زبان ان تقام سے ان آجد سے ہے وجہ اللہ کے واسطے تجھے اللہ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہ سارے آدھا نب زبان سے کتاب مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے اے زبان صبح ہو گئی اگر تو سیدھی ہے تو ہم سارے لوگ محفوظ رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب کے سب برباد ہو جائیں گے یہ سرودانہ زبان سے جس میں سے سارے آگا پناہ مانگا کرتے ہیں نبی علیہ السلاط کام نے اسی زبان سے اگر آپ نے جیوت و چنگلی کیا تو اس کا انجام سرا سن لو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت رجل قطاس ولا نمان جو انسان اپنی زبان سے غیبت کرتا ہے جو انسان اپنے زبان سے چگل خوری کرتا ہے لا يدخل جنتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نبی سام رشاد سماتے ہیں یہ دو گلی زبان استعمال کرنے والا حشر کے میدان میں سب سے بہترین درجے کا ہوگا یہ گالیاں دینا چگل خوری کرنا کسی کو پر لانت بھیجنا گالی گولوٹ دینا جھوٹ بولنا یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے زبان کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام صاحب کے سامنے ایک خاتون کی بڑی فضیلت بیان کی گئی یا رسول اللہ وہ بڑے نماز بڑے روزے اور بہت ہی صدقات اور خیرات کرتی ہے بڑی عبادت گزار ہے اور بڑی خدمت خلق کرنے والی ہے یا اللہ لوگوں نے جب اس عورت کی بڑی تعریف کی ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ ان سارے لوگوں نے مزہ کہا بہت ہی نیک ہے بڑی بہت ہی اچھی ہے روزے نماز تحجد گزار کی بڑی پابند ہے صدقات خیرات سے بہت ہی زیادہ اہتمام کرتی ہے تلاوت قرآن ہر وقت کرتی رہتی ہے لیکن اپنی پڑوسی کو اپنی زبان سے ستاتی ہے آج فرمایا لاکھوں نماز لاکھوں صدقات ہر وقت کی تلاوت قرآن اگر وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے تو ساری عبادات رائے ہوئی اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے میرے بھائیو اپنی زبان کی حفاظت کرو اسی طرح سے جس طرح سے گالی گلوس حرام چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت ضروری ہے ایسے ہی یعنی اور فضول چیزوں سے جو ٹائم پاس کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے نبی علیہ ارشاد فرمایا ان حسن اسلامی مرے ترک ہوں مارا یعنی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی تمام چیزوں کو ترک کر دے حضرت رسول حضرت ابو تو تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا انتقال کے وقت بستر پر لیتے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آگے کیوں آج اسلام کا بہترین سپر سادار بہترین جرنل بہترین کرنل اور نبی علیہ السلام کی تلوار میدان میں لے کر کے کفار کا مقابلہ کرنے والا آج ابو سجانا آخری لمحے میں ہے ایسے صحابی کے انتقال کے وقت چاروں طرف سے لوگ ان کے دیدار ان کی عیادت اور ان کی حوصلہ افزائی ان کی سیما داری کے لیے ٹوٹ پڑے جب سارے لوگ آئے تو کچھ لوگوں نے کہا یا ابا تو جانا تھا مالی وجہ ابو تو جانا ذرا بتاؤ تمہیں آج ایک عرصے سے میں جانتا ہوں لیکن آج تمہارا مرنے کے وقت مرنے کے قریب ہو اتنا تمہارے چہرے کو چمکتا ہوا اور اتنا نور اور ایسی چمک تمہارے چہرے پر ہم نے زندگی میں صحت کی حالت میں نہیں دیکھا تھا ذرا بتاؤ تم کون عمل کرتے ہو کہ آج انتقال کے وقت تمہارے چہرے پر معلوم پڑتا ہے آسمان پر سورج نہیں تمہارے چہرے پر سورج ہے اتنا تمہارے تمہارے چہرے میں چمک اور دمک اتنا حسن جمال تمہارے چہرے پر کس طرح ہے تو انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے کہ ساری عبادت تم کو معلوم ہو ہوگی ہمارے ہمارے سارے ظاہر ہیں جہاد ہے نماز ہے روزے ہے تم سب لوگوں نے دیکھا تمہارے نگاہوں کو نظر آ رہا ہے کہ میرا چہرہ چمک رہا ہے لیکن میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اگر میرے چہرے پر چمک ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرے دو عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج موت کے وقت ہمیں یہ شرف و مقام عطا کیا ہے کہ ہمارے چہرے پر تم لوگوں کو معلوم ہے سورج آسمان پر بلکہ کے چہرے پر فٹ کر دیا گیا ہے اگر تم کو نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں دو آج ہمارے کام آ رہی ہے ان میں پہلی نیکی یہ ہے اللہ اکبر سلامت جب سے مسلمان ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے کسی مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں کینا کپٹ نہیں رکھا اپنے دل کو ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھا ہے نہ حسد رکھا نہ بخت رکھا نہ نفاق رکھا نہ ہم نے کسی مسلمان بھائی کی نفرت کیا اور دوسرا عمل جو ہے تر یعنی نہیں جب سے میں مسلمان ہوا فضول باتیں ہیں لا یعنی ہیں اور فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو میں ویسے ہی بچاتا ہوں جیسے ناجائز چیزوں سے بچاتا ہوں لوگوں نے کہا یہی نیکی ہے جس کی بنا پر معلوم پڑ رہا ہے آج تمہارے چہرے پر جو چمک ہے آج تک کبھی ایسی چمک نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں زبان کی اچھی استعمال کرنے کی توفیق دی ہر قسم کے منقران برائیاں حرام چیزیں اور لایانی چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخری چیزیں بھی یاد رکھو زندگی کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے زبان پر رکھی ہے حضرت امام احمد بن رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ابو السر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ ہماری ساری نیکیاں قبول کر لی جائیں میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا کف علیہ کلشان اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان کام دے تمہاری نماز کام آئے تمہاری زکا تمہاری نیکیاں کام آئے تو سارے اعمال کام آئیں گے اس وقت کف علیہ کلشان اپنی زبان کی حفاظت کرو ہاں یار سور اتنے آماد کی چمڑے کی زبان پورے سے رکھ کر دیے جائیں گے آپ کیا قدم کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ارے تیری ماں تجھے گم کرے تم نے زبان کو کیا سمجھا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وجوہ او الام خیرائے ہنسے کے میدان میں اکثر لوگوں کو اودھا منہ لٹا کر کے کانگے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں جو داخل کر دیے جائیں گے نہ نماز کام آئی نہ روزہ کام آیا نہ توحید کام آئی نہ سنت کام آئی وہ کون سا گنا ہوگا آج اپنا زبان کی غلط استعمال ہوگا زبان غلط استعمال کرتا تھا حرام لاجازی حضور لاجائز کلمات زبان سے نہ کرتا تھا اس لیے آؤں منہ لا کر کے جہنم میں کر دیا جائے گا کوئی عمل کام نہیں آ سکا اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہب بنائے متب سنت بنائے اللہ تعالیٰ ہاں ہمیں کفر و شرک سے بچائے بد زبانی سے بچائے حسن کلام کی توفیق رسی فرمائے ارحال عالمین ہم نے جو بیمار ہو ان کو شفا کلیتا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر لے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی نیکوں کو قبول فرما لے ان نواں امر بل اگلے ملیشان وہی تھا عید القربا وہ والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر